الحمد الحمد لله لله نحمده ونستعينه ونستغفره الحمدللہ مدو ونسو ون توک ون دِل می شروعن ومن سيئات سیا <clears throat> ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات و من يهده الله فلا ملا و ومن يدلله فلا هادي ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فحدثنا محمد بن بن بن بشار قال قال حدثنا حدثنا ابن ومحمد جعفر عوف أبي جميلة أن يزيد الفارسي وكان يكتب المصاحف قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في فلم جمیل دوائر الوجه قد ملات لحیته ما بین هذه الى هذه قد ملات نحره قال عوف ولا ادري ما كان ما هذا النوت نعت فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لو رأيته في اليقظة ما استطعت أن تناته فوق هذا قال أبو عيسى ويزيد الفارسي هو يزيد بن هرمز وهو أقدم من يزيد الرقاشي رقاشي وروى يزيد الفارسي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أحاديث ويزيد الرقاشي لم يدرك ابن عباس وهو يزيد بن عبان الرقاشي وهو يروي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه ويزيد الفارسي ويزيد الرقاشي كلاهما من أهل البصرة وعوف بن أبي جمالة جميلة وعوف العربي حدثنا أبو داود سليمان بن سلم البلخي قال حدثنا النذر بن شميل قال قال عوف العربي وأنا أكبر من قتادة نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنے کا تذکرہ چلتا تھا بتلا دیا گیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جس نے خواب میں دیکھا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو دیکھا اس لیے کہ شیطان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی قدرت نہیں دی کہ وہ آپ جیسی شکل بنا کر اپنے آپ کو پیش کرے اسی سلسلے میں یہ روایت پیش کرتے ہیں اوف ابن ابی جمیلا فرماتے ہیں تابعی ہیں ان یزید الفارسی اور وہ یزید فارسی سے نقل کرتے ہیں یہ یزید فارسی کے متعلق آگے امام ترمیزی رحمتہ اللہ علیہ نے ان کا تعارف کرایا ہے ان کا نام یزید ابن حرمز تھا اور ایک دوسرے یزید نام کے اور تابعی ہیں یزید رقاشی یہ یزید فارسی جو ہیں وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی نما سے احادیث نقل کرتے ہیں اور یزید رقاشی جو ہیں تابعی ہونے کے باوجود انہوں نے نبی انہوں نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما کا زمانہ نہیں پایا ان کو نہیں دیکھا جب اور یزید ابن ابان رقاشی وہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں گویا ہیں دونوں تابعی لیکن یہ یزید فارسی ذرا پرانے ہیں یزید رقاشی کے مقابلے میں اور دونوں بسرا کے رہنے والے ہیں اور یہ اس واقعے کو یزید فارسی سے نقل کرنے والے اوف ابن ابی جمیلہ ان کو اوف عرابی کے نام سے لوگ جانتے ہیں اور ان کے متعلق امام ترمیدی نے اپنی صنعت سے یہ بات پیش کی کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت قطادہ سے بڑا ہوں حضرت قطادہ ابن دیامہ یہ تابعین میں سے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہوتے ہیں تو یہ اور عربی یوں کہتے ہیں کہ میں ان سے بڑا ہوں بہرحال یہاں یہ قصہ فارسی کا نقل کیا ہے یہ اوف یدید فارسی سے نقل کرتے ہیں وہ کان المساحی اور ان کا کام جو تھا حضرت یزید فارسی کا وہ قرآن پاک لکھا کرتے تھے ان کا کام یہی تھا قرآن پاک کو لکھنے کا گویا اسی کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو خواب میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی زیارت نصیب فرمائی وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں خواب میں نبی کریم صلی تعالی تعالیٰ وسلم کو دیکھا تو پھر تو ابن عباس میں صبح کو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے ان سے عرض کیا کہ میں نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا پہلے بھی بتلا چکا ہوں کہ متقدمین کے یہاں وہ باقاعدہ دریافت کرتے تھے جس شخصیت کو دیکھا وہ وہی چہرہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حلیہ شریفہ بتلایا جاتا ہے چنانچہ انہوں نے بھی جب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما سے آ کر یوں کہا کہ میں نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا ہے تو فقال ابن عباس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یقول اس پر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما نے ان سے یہ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ بات ارشاد فرماتے تھے کہ ان شیطان یا بھی کہ شیطان میری مشابہت نہیں اختیار کر سکتا میری شکل و صورت بنا نہیں سکتا یعنی خواب میں اس طرح کسی کو آ کر یوں کہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوں ایسا اس کو اللہ نے قدرت نہیں دی میری شکل بنانے کی فمن رہانی فلم فقر رہانی جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی کو دیکھا کوئی شیطان یہ دھوکہ اس کو دے سکتا نہیں ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما نے ان کے سامنے یعنی جدید فارسی کے سامنے نقل کیا یہاں تو امام ترمیزی کا مقصد صرف حضور کے اس ارشاد کو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما کے حوالے سے پیش کرنا ہے چونکہ باپ وہی چل رہا ہے حکم معلوم ہو گیا لیکن اب قصہ چل رہا ہے چنانچہ کہا کہ دیکھو حضور نے یہ فرمایا اب تم نے فہد تستیو انتنا تھا حادر رجول اللہ جی رائے طاہ اب تم جب یوں کہہ رہے ہو کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا تو ذرا آپ جس شخصیت کو آپ نے خواب میں دیکھا اور جن کے متعلق آپ یوں سمجھ رہے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کیا آپ ان کا حلیہ ان کی شکل و صورت بیان کر سکتے ہیں یاد ہے آپ کو اپنا خواب تم نے خواب میں جس شخصیت کو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سمجھا ہے ان کا حلیہ ان کا چہرہ جو جو تم نے دیکھا وہ بیان کر سکتے ہو کالا نام ہاں کیا وہ بیان کر رہے ہیں انا تو رجولن بین الرجول جسم ہوں انہوں نے کہا کہ میں نے جس شخصیت کو دیکھا وہ میانہ قد کے آدمی تھے ان کے جسم کی کا قد بھی درمیانی اور ان کی جسامت جو تھی وہ بہت زیادہ موٹے بھی نہیں اور دبلے بھی نہیں درمیانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قد بھی میانہ تھا جیسا کہ پہلا سن چکے ہیں البتہ وہ مائل بطول تھا کچھ لمبا پن لیے ہوئے اسمر بیاض اور میں نے جس شخصیت کو دیکھا وہ گویا سرخ رنگ کے سفیدی مائل ایسے پہلے آتا تھا سفید سرخی مائل دونوں ایک ہی تعبیر ہے اخال العین اور میں نے جس شخصیت کو خواب میں دیکھا ان کی آنکھیں سرم تھی تھی یعنی جیسے کوئی آدمی سرما لگائے ہوئے ہو اور اس کی آنکھیں جیسی معلوم ہوتی ایسی تھی حسن اور ان کا چہرہ مسکراتا ہوا تبسم کرتا ہوا بہت خوبصورت جمیل و دوائی وجہ اور چہرہ بھی گولائی لیے ہوئے بڑا خوبصورت قد ملات لہیت ہوں لا ان کی داڑھی یہاں سے لے کر یہاں تک پورے حصے کو گھیرے ہوئے یعنی گنی تھی قد ملات اور داڑھی نے سینے والے حصے کو بھی بھر رکھا تھا یہ انہوں نے جو اپنے انداز سے خواب میں جس شخصیت کو دیکھا تھا وہ تفصیل بیان کی کالا ادری ماں کانا ماں ناد یہ قصہ یا اوف اوف ابن عرابی جزید فارسی سے نقل کرتے ہیں وہ یوں کہتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی کچھ تفصیل انہوں نے بتلائی مگر میں بھول گیا یہ جتنی یاد رہی انہوں نے نقل خیر بارہ یہ ساری تفصیل اس شخصیت کی جس کو انہوں نے یزید فارسی نے خواب میں دیکھا تھا اور جن کے متعلق وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں انہوں نے بتلائی یہ فقال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان کی زبان سے یہ سارا حلیہ شریفہ اور ساری تفصیل سننے سننے کے بعد حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا لو رائی تہو تحفی یقت مستتا تانتنا تحف کہا اگر تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیداری کی حالت میں دیکھتے تو اس وقت جو تفصیل بیان کی اس سے زیادہ تفصیل بیان نہیں کر سکتے تھے گویا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ تم نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی کو دیکھا خیر قصہ تو یہاں پورا ہو گیا امام ترمیزی کا مقصد تو اس قصے کے ضمن میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو ارشاد نقل کیا کہ حضور نے فرمایا کہ شیطان میری شکل بنا نہیں سکتا جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے کو دیکھا اس کو پیش کرنا تھا گویا امام تیمی جی بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ کوئی آدمی اگر خواب میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھتا ہے تو گویا اس کا وہ خواب کیا ہے سچا خواب ہے حضوری کو اس نے دیکھا اور اس سلسلے میں جو علماء کے درمیان یہ تفصیلات ہیں وہ میں اگلی مجلس میں بیان کر چکا ہوں حد ثنا عبداللہ ابن ابی کالا حد ثنا یعقوب ابن ابراہیم ابن سعدی کالا حد صنا ابن عقی ابن شہاب ظہری انعام کالا کالا سلمت کالا ابو خطاطت رضی اللہ تعالیٰ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من رعانی یعنی فی النوم فقد رعا الحق یہ ایک اور روایت امام ترمیدی رحمتہ اللہ علیہ اسی سلسلے میں حضرت ابو قطع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو صحابی ہیں پیش کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی ارشاد فرمایا من رانی یعنی نو جس آدمی نے مجھے دیکھا یعنی خواب میں دیکھا فقط حق کا اس نے سچا خواب دیکھا وہ خواب کوئی وہم یا شیطان کا دھوکہ نہیں ہے واقع اس نے مجھے دیکھا حدثنا عبداللہ ابن عبد الرحمن قال حدثنا معل بن اسد قال حدثنا عبد العزیز ابن المختار قال حدثنا ثابت عن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال من رانی فی المنام فقد رانی فان الشیطان لا يتخیل بی ورؤیا المؤمن جز جز من و النبوت یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے کو دیکھا اس لیے کہ شیطان میری شباہت اور شکل بنا سکتا نہیں اسی مضمون کی وجہ سے امام ترمیدی نے اس روایت کو اس باب میں لیا ہے اور آگے حضور کا ایک اور ارشاد جملہ نقل کرتے ہیں کہ مومن کا خواب یہ نبوت کے چھیالیس حصوں میں سے ایک حصہ ہے اب یہ حضور کا جو ارشاد ہے کہ مومن کے خواب کو نبوت کے چھیالیسواں حصہ قرار دیا اس کا کیا مطلب ہے اس سلسلے میں علماء نے بڑی تفصیلات کی ہیں کہتے ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں کہ اس کا مقصد کیا ہے بعد میں یوں بھی کہا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر وہی کی جب شروعات ہوئی تو پہلے چھ مہینے وہ تھے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے خواب دیکھتے تھے جس کا جس کے ظہور دن کے وقت بالکل سپید صبح کی طرح آ جاتا تھا گویا یہ چھ مہینے کا زمانہ تھا اور پورا دور نبوت جس میں آپ پر وہی نازل ہوتی رہی وہ تیئیس سال کا ہے تو تیئیس سال کے اعتبار سے چھ مہینے کی نسبت جو ہے وہ چھیالیسویں ہوتی ہے ایک مفہوم یہ بھی بعض حضرات نے بیان کیا ہے باقی بعضوں نے یوں بھی کہا کہ نبوت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تب تعالیٰ گویا حضرات انبیاء علیہ سلاد و سلام پر غیب کی خبریں بدریے وہی بھیجتے ہیں نبی پر تو بہت سی مرتبہ خواب کے ذریعے سے بعض ایسی غیبی حقائق جن کو آدمی بیداری میں معلوم نہیں کر سکتا معلوم ہوتی ہیں اس معنی کر کے اس کو جو ہے نبوت کا چھیالیسواں حصہ قرار دیا لیکن اس مطلب پر بھی کچھ اشکالات جوابات دیے گئے ہیں اور بھی بہرحال ایک مختصر یہ سمجھ لیں حد محمد ابن علی کالا سمیت و ابی عقور کال عبداللہ ابن المبارک ادب تلی کبل قزائے فالئی کبل اثر یہ آخر میں کتاب کے امام ترمیدی رحمۃ اللہ علیہ دو جو ہیں آثار پیش کرتے ہیں ایک تو حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ جو بہت بڑے محدث بھی ہیں صوفی بھی ہیں فقیر بھی ہیں کہ جب تم عہدۂ قضا کے ذریعے سے آزمائے جاؤ کہنے یعنی تم کو اگر نہ چاہنے کے باوجود حکمرانوں کی طرف سے ازا کے عہدے پر فائز کیا جائے یہ ذمہ داری سونپی جائے تو تم اپنے لیے ضروری سمجھو آثار یعنی وہ وہ فیصلے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ اور حضرات تعبین نے کیے گویا یہ عہدے قضا کے اندر جو ذمہ داری آتی ہے اور جو فریضہ اور جو آپ کو اپنا کام کرنا ہے اس کام کو کرنے کے لیے محض آپ عقلی طریقے سے کام کو انجام دے سکتے نہیں ہے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی مجمعین کے اقوال اور ان کے فیصلے اور حضرات تابعین رحم اللہ کے اقوال اور ان کے فیصلے یہ ساری چیزیں تمہارے سامنے رہنی چاہیے اور ان چیزوں کو سامنے رکھ کر کے تم کسی بھی معاملے کا فیصلہ شریعت کے مطابق کر سکتے ہو گویا شریعت کے مطابق فیصلہ کرنے کے لیے ان چیزوں کی ضرورت ہے یہ بتلانا چاہتے ہیں حدثنا محمد بن علی کالا نظر سیرینا کالا حادل حدیث حضرت محمد ابن سیرین رحمت اللہ علیہ تو بہت بڑے تابعی ہیں اور خواب کی تعبیر کے امام سمجھے جاتے ہیں ان کا یہ مقولہ نقل کرتے ہیں یہ دوسرا اثر ہے حادل حدیث ہو یہ علم حدیث جو ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات جو تم لیتے ہو سنتے ہو پڑھتے ہو سمجھتے ہو دوسروں کو بتلاتے ہو وہ کہتے ہیں یہ سب دین ہے دین کا حصہ تو تم حدیث کس سے حاصل کر رہے ہو تمہارے اساتذہ کون ہیں جن سے تم ان اس علم کو حاصل کرتے ہو اس لیے کہ یہ علم جو ہے جو ہے ستا اور عادل لوگوں سے ہی حاصل کیا جاتا ہے جی ایسے ایسی شخصیتیں ایسے افراد جو دین کے معاملے میں قابل اعتماد ہوں جن پر بھروسہ کیا جا سکتا ہو اور جو شریعت کی نگاہ میں معتمد ہوں سکھا ہوں قابل اطمینان ہوں ان سے علم حدیث حاصل کرو اس لیے کہ یہ دین ہے دیکھو تم اپنا دین کس سے حاصل کرتے اسی لیے حضرات محدثین نے حدیث کے راویوں کے لیے بہت کڑی شرطیں رکھی ہیں ان شرطوں کے مطابق جو راوی ہوگا وہ اس قابل ہوگا کہ گویا اس حدیث کو قبول کرنے کے معاملے میں اس پر اعتماد کیا جا سکتا ہے اور یہاں یہاں پر آخر میں اس کی طرف بھی اشارہ کر دیا ہے اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے یہ کتاب پائے تکمیل تک پہنچی اللہ نے اپنے فضل سے اس کی توفیق اور سعادت عطا فرمائی سبحان کلّہ بےحم دے کا و تبارہ قسم کا و تلا جدو کا ولا الہ غیر لا الہ الا اللہ الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد لا اله الا الله الحنان المنان بديع السماوات والارض ذو الجلال والاكرام اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجو الأمر كله اللهم لا أعصي سنان عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم لك الحمد حمدا دائما ما دوامي ولك الحمد حمدا خالدا ما خلودي ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيئتك ولك الحمد حمدا لا يريد خائره إلا رضاك ولك الحمد حمدا عند كل طرفة عين وتنفس كل نفس اللهم يا عليم يا حليم يا كريم يا رحيم اللہم یا کبیر یا سمیع یا بصیر یا من لا شریک له ولا وزیر له ویا خالق الشمس والقمر المنیر ویا عصمت الباعث الخائف المستجیر ویا رازق الطفل الصغیر ویا جابر العظم الكثیر ندعوك دعاء الباعث الفقیر کدعائی المستر الزریر دعا من خزات لک رقبتوہو وفازت لك عبرته وذل لك جسمه ورغم لك أنفه اللهم لا تجعلنا بدعائك ربنا شقيا وكلنا روفا رحيما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله سيدنا ومولانا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آله سیدنا ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلا علی سیدنا و مولانا محمد کما بارکت علی علی سیدنا سیدنا ابراہیم ابراہیم وعلا انکا حمید بارکنا اللہ سل وسلم سلاما تاما اللہ سعیدنا محمد تنحل به وتنفرج به الكرب وتقدع به العوائز وتنال به الرغائب ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جمیل احوال والافات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغايات من جميل خيرات في الحياة وبعد الممات انك على كل شيء قدير يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك روف رهيم ربنا لا تواخذنا إن نسينا واختعنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وعفو عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا لنا من من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار هب أزواجنا وذرياتنا قرة ہسنت وجعلنا للمتقين إماما ربی جعلني مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ رب زدنی علما رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها علانیتہا و و و سرہا اولہا آخرہا ظاہرہا باطنہا اللہم اللہم نتوب من کلہا لا نرجع ابدا اللہ نی اتہ رہا اللہ من ماسی اللہم انکا اللہ کریم رحیم تحب العفو کا فاف یا کریم اللهم إنا نسألك رزاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وکرے الین القفر والفسوق والسیان وجعلنا من الراشدین اللهم آت نفوسنا تقواها وزکها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مدلين سلم کا کا کا کا کا و حرب نحب بحب من من من احب خالف خلقی اللہم سل ملیائی نا بل تقوا نابل آفیہ لہی کربی فہبنی وفی نفسی ربی فضل وفی آئنی نا صف عمنی ومن سيء فجنبني وعلى صالح فقبلني اللهم اجعل حبك واجعل خشيتك عندي حاجات الدنيا بالشوق لقائي عين الدنيا من دنياهم فاقر عيني من عبادتي اللهم عيني على ديني بالدنيا والا آخرتی بھی تقوا اللہ واسلی لی دینی اللہ دی ہو عصمت و عمری واسلی لی دنیا اللہ فیا معاشی واسلی لی آخرت اللہ فیا معادی اللہ جل حیات زیادت اللہ فی کل خیر و جل موت راحت اللہ من کل شر اللہ متینہ بے اسمائنا وابسارنا وقواتنا ما هيتنا اللهم اجعل الوارث منا اللهم اجعل سارنا على من ظلمنا اللهم انصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا وآتنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا توسل علينا واردنا عنك وارد عنا اللهم الهمنا رشادنا وعيدنا من شرور أنفسنا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا وشفاء من كل داء اللهم اللهم إنا نسألك نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر لا لا سهل إلا إلا ما جعلته سهلا سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت إله الله الله الحليم الكريم سبحان رب رب العرش العظيم والحمد لله العالمين موجبات وعزائم وفت والعصمة من كل ذنب وشماتت العادة اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجات نقمتك وجميع سخطك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك من سواك اللهم آتنا افضل ما توتي عبادك الصالحين اللهم لا تنزي منا صالح ما اعطيتنا اللهم استر عوراتنا وامن نوعاتنا اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم واقعتا كواقعه الوليد اللهم انا نسالك من خير ما صالك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وانت المستعان وعليك البلاغ حول ولا قوت الا باللہ العظیم اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف کرنا خطاؤں درگدر فرما گنہ گار ہیں خطا کار ہیں قصوروار ہیں اے اللہ اب تک کی ہماری زندگی تیری نافرمانیوں میں گزری تو نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ان کو بجا نہیں لائے جن چیزوں سے تو نے منع فرمایا انہی کا ارتکاب کرتے رہے گناہ کر کر کے لذتیں حاصل کرتے رہے اور تیرا دیا ہوا اس کا کھا کھا کر تیرا مقابلہ کرتے رہے اے اللہ ہم تو سر سے لے کر پیر تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں جسم کا وہ کون سا عضو ہے جس کو ہم نے گناہوں میں استعمال نہ کیا ہو اور رات اور دن کی وہ کون سی گڑی ہے جس میں ہم نے گناہوں کا ارتکاب نہ کیا ہو اے اللہ اگر تو نے ہماری مغفرت نہیں فرمائی ہمارا کوئی ٹھکانا نہیں رہے گا مولا معاف کر دے مولا معاف کر دے مولا معاف کر دے تجھے معافی بہت پسند ہے بندے جب تج سے اپنے گناہوں کی مفرت چاہتے ہیں خوش ہو کر تو کہتا فرشتوں سے کہتا ہے کہ یہ بندہ جانتا ہے کہ اس کے گناہوں کو میرے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا یقیناً اے اللہ ہمارے گناہوں کو آپ ہی معاف کر سکتے ہیں ہماری مغفرت فرما ہمارے والدین کی مغفرت فرما ہمارے اہل و عیال کی مغفرت فرما ہمارے بھائی بہن ہماری اولاد در اولاد ہمارے عیزا اور اقارب ہمارے اساتذہ اور مشاہد ہمارے دوست اور احباب ہمارے محسنین و متعلقین ہمارے مخلصین و محبین اور جنہوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا لکھا جو ہم سے دعاؤں کی توقع امید رکھے ہوئے ہیں اور تمام مؤمنین و مؤمنات مسلمین و مسلمات پوری امت محمدیہ کی مغفرت فرما ہمارے چھوٹے اور بڑے ظاہر اور پوشیدہ اگلے اور پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما ہماری سیاحت کو حسنات سے مبدل فرما گناہوں کی نفرت اور نیکیوں کی رغبت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے اللہ ایک لمحے کے لیے بھی تیری معصیت اور تجھ سے غفلت میں مبتلا ہونے سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما اے اے اللہ اللہ تو اپنی مرضیات پر ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما اللہ یہ کتاب تیرے حبیب کے شمائل میں اسی لیے پڑھی گئی تھی کہ اللہ وہ شمائل ہمارے دل و دماغ میں محفوظ ہو کر ہم ان کو اپنی زندگی میں اپنانے کا اہتمام کریں اللہ اس کتاب کی برکت سے اللہ اس کے صدقے میں ہمیں اس کی توفیق عطا فرما اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے تمام رضائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما اللہ تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما اے اللہ ہمارے قلوب کو قلوب سلیمہ و منیبا اور نفوس کو نفوس مطمئنہ بنا دے دوا میں ذکر اور دوا میں تعات کی ہمیں توفیق عطا فرما اللہ تمام اعمال میں خلاص اتباع اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما ہمیں ہمارے اہل ویال اور تمام متعلقین کو اللہ صحت قوت عافیت سلامتی دنیا آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال فرما ہماری تمام ضرورتوں کی اللہ کو اپنے خزانہ غیب سے کفالت فرما ہمیں کسی کا محتاج و دستہ نگر نہ بنا اللہ ہماری روزیوں میں برکت اور عطا فرما ہماری اولادوں کو عقائد علوم نافیہ اعمال صالحہ اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما برے اخلاق برے کردار و گفتار برے عادات و اطوار بری صحبتوں برے ماحول کے برے اثرات اور برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے اللہ ان کی پورے پوری حفاظت فرما اپنی شان ربوبیت سے اللہ تو ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہمارے دلوں کا سرور ہمارے لیے صدقے جاریہ اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر کے بنا دے اللہ ہمیں اور ہمارے تمام متعلقین اور ماتاہتوں کو نماز کا قائم کرنے والا بنا دے نماز کا عشق و محبت ہمارے دلوں کے اندر ڈال دے نماز کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا نماز کا خوشو خوشبو ہمیں عطا فرما نماز کے انوار و برکات سے ہماری زندگیوں اور ہمارے گھروں کو اللہ منور اور معمول فرما عبادات کا اہتمام نصیب فرما معاملات کی درستگی عطا فرما معاشرت کا حسن عطا فرما آپسی حقوق کی ادائیگی کا اہتمام نصیب فرما اللہ مختلف حیثیتوں سے جو ذمہ داریاں اور فرائض منصبی تو نے ہم پر لازم کیے ہیں پوری امانت و دیانت کے ساتھ ان کو ادا کرنے کی ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما ان کی ادائیگی میں ادنا خیانت اور بدیانتی کے ارتکاب سے تو ہماری حفاظت فرما اللہ ہمیں اپنی کمیوں اپنی کوتاہیوں اپنے قصور اپنے عیوب و جنوب کا ادراک و احساس عطا فرما کر اس کی اصلاح کی توفیق عطا فرما اے اللہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے جانا نصیب فرما معلوم نہیں زندگی کی شام کہاں ہو جائے اللہ اسی حالت میں موت آوے کہ ہمارے دل ایمان کے نور سے منور ہوں زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو تو ہم سے راضی ہو اور ہم تج سے راضی ہوں تیرے اور تیرے بندوں کے حقوق میں سے کوئی حق ہم پر واجب الادا باقی نہ رہ گیا ہو اللہ ایسی حالت میں موت عطا فرما قبر کے عذاب سے حفاظت فرما محشر کی ہولناکیوں سے حفاظت فرما اس دن کی رسوائی سے بچا لے اس دن اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب فرما اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں حوض کوثر کا جام نصیب فرما حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مرحمت فرما نیکیوں کے پلڑے کو جھکا دے دانے ہاتھ میں نامہ اعمال نصیب فرما کل سراج پر سے آفیت کے ساتھ گزار کر جہنم کے عذاب سے پورے پوری حفاظت فرما کر اللہ جنت کے اندر دخول اولی نصیب فرما اللہ مولانا یعقوب شرف صاحب اور مولانا شوکت کوکنی صاحب اللہ ان دونوں حضرات کی بھرپور مغفرت فرما اپنی رحمتوں مغفرتوں سے ڈھانپ لے جنت الفی میں اعلیٰ مقام و مراتی بتا فرما اللہ ان کی علمی دینی خدمات کو حسن قبول عطا فرما ان کی حسنات کو قبول فرما اے اللہ سیاح سے درگزر فرما اے اللہ ان کے متعلقین کو صبر جمیل اور در عظیم سے مالا مال فرما اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ آج عطا فرما مفتی فاروق صاحب کے متعلق اے اللہ مسرور کن خبریں متعلقین کو عطا فرما ان کو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 کے ہاتھ کو ظلم سے روک دے اے اللہ اہل حق کو غلبہ اور اقتدار عطا فرما شیعت اور آفزیت کے شر اس کی سازشوں اور شرارتوں سے اہل اسلام اور اسلام کی حفاظت فرما اللہ ممالک اسلامیہ کے سربراہوں کو ہدایت عطا فرما بے دینوں ملحدوں کی سربراہی سے نجات عطا فرما کر دیندار امانت دار غیرت ایمانی سے بھرپور ہاتھوں میں اقتدار عطا فرما وہ اپنے اپنے علاقوں میں شریعت مطالعہ کو جاری و ساری کرنے والے ہوں حرمین شریفین کی حفاظت فرما تمام مداری سے عربیہ مکاتی قرآنیاں مراکز دینیا خانقاہوں کی مساجد کی تبلیغی اور دینی مراکز کی اور اللہ تیرے دین کا کام جہاں کہیں جن شکلوں میں ہو رہا ہے اور تیرے یہاں مقبول اور پسندیدہ ہے سب کی حفاظت فرما کام کرنے والوں کی حفاظت فرما ان کو اخلاص استقامت ہمت اور حوصلہ عطا فرما اللہ ان کے راستے کی رکاوٹوں کو دور فرما ان کی مشکلات کو آسان فرما ان کی ضروریات کو کفالت فرما اللہ گیارہ کے اندر جو جوڑ طے ہوا ہے کامیابی کے ساتھ اس کو اللہ اللہ منعقد فرما کر کامیابی کے ساتھ پائے تکمیل تک پہنچا اللہ ہم سب پر اپنا خصوصی فل فرما دے تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما جن شروع برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری پوری امت کی حفاظت فرما مینا کے حادثے میں اللہ جو زخمی ہوئے ہیں بیمار ہیں ہسپتال میں زیر علاج ہیں سبھی کو صحت عاجلہ مستمرہ عطا فرما اور جو شہید ہوئے ہیں اللہ ان کو مراتب شہادت پر فائز فرما کر اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرما اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما تیرے حبیب پاک سلاسن کے ان شمائل کی برکت سے اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو شرف قبول عطا فرما آج تک سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوئے اب بھی اور آئندہ بھی محروم نہ فرما اے اللہ اس مجلس میں شریک تیرے تمام بندوں اور بندیوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العلیم وتوب علينا انقنت انت آب رہی صلی اللہ تعالی علی خیر خلق ہی مولانا محمد محمد علی اجمعین